زہری نے ابن محریض سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی ابن کو خبر دی ہمیں لونڈیا حاصل ہوئیں تو ان کے ساتھ ہم ازل کرتے تھے پھر ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمیں فرمایا کیا تم ایسا کرتے ہو تم ایسا کرتے ہو واقعی تم ایسا کرتے ہو کوئی جان نہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیالیس